اللہ اللہ پروام سبالائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروگرام آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسم ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تو پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کروا سے سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر شکر خدا کے آج گڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پت سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مار جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماں مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماں مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھل کی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے پین حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے پین حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سب لائی ہے گلدار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک لیا تیبہ ہی کہاں کعبے کا نام تک نہ لے تیباہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے دھر کی گئے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ان پر درود دن کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے تحیت شجر کی ہے ان پر گرو جن کو کسے بے کسا کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے خبر بے خبر کی ہے جنوں بشر سلام کو حاضر گیا سلام جنوں بشر سلام سنانک حاجر السلام یہ بار مالک جنو بشر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شمس و قمر سلام کو حاضر گیا سلام شمس و قمر سلام کو حاضر گئے سلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و کمر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام کل میں سے تر زبان درخت و حجر کی ہے درخت و حجر کی ہے سب بحر بر سلام کو حاضر ہے السلام تملی کنی کے نام تو ہر بحر بر کی ہے ہر بحر بر کی ہے عرض و سلام کو حاضر ہے السلام مل جائے بار دعا اثر کی ہے دعا اثر کی ہے شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام شوری دسر سلام کو حاضر السلام راحت پونی کے قدم میں شوری دسر کی ہے آیا یا گلاب مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب آئی ہے گلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہستا جگر سلام کو حاضر سلام مرحوم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے خستہ جگر کی ہے سب خوش کو سر سلام کو حاضر ہے السلام یہ جلوہ گاہ مالک ہر خوش سر کی ہے ہر خوش سر کی ہے سب کر پر سلام کو حاضر ہے السلام تو پی یہی تو خاک پہ ہر کر کی ہے اہل نظر سلام کو حاضر گیا سلام اہل نظر سلام کو گازر گیا سلام یہ تو گیت سرم سب نظر کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزار نبی سے آیا رے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم مجھے جنت کی جوانی بھاتی نہیں ہم دم مجھے کی جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی مجھے سایہ ہے دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروان سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باب کی یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باغ کی سرد کی و تاب سے آتش سفر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نہ جاتو ظفر کی ہے پک ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے دیوار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہوں مومنو پیرا پر رحیم ہو مومن ہوں مومنو پیرا پر ہو سائل سائلسائیوں کو خوشی لا نظر کھے آیا رے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا